بسم الله الرحمن الرحیم مردوں کے نہ سننے کے بارے میں کل اتنی بات گزر گئی تھی کہ قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے کہ مردے زندہ دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے اور یہ بتا اور یہ بات ہر خاص و عام مسلمان کو معلوم ہے کہ قرآن کے اوپر کسی اور کی بات چھڑائی نہیں جا سکتی جب قرآن نے کہا ہے کہ نہیں سنتے تو نو احادیث قرآن کی جگہ تک پہنچ سکتی ہیں نہ دیگر کتابیں اب ہزاروں احادیث کوئی پیش کرے کہ مردے سنتے ہیں اور قرآن کی ایک آیت بھی اگر کہہ دے کہ نہیں سنتے تو قرآن کو ترجیح ہوگی اور احادیث قرآن سے باہر حال نیچی کی چیز ہے خصوصاً جب وہ خبر متواتر نہ ہو جس طرح کی یہ روایات بخاری اور اس کے علاوہ دیگر کتب کی ہیں یہ سب کے سب اخبار احاد ہیں جس کو خبر واحد بولتے ہیں یہ تو قرآن کریم کے مقابلے کے ہے ہی نہیں مگر چونکہ مسلمانوں کے عقائد اور ان کے نظریات یہود اور نصارہ کی کوششوں کی وجہ سے برباد اور تباہ ہو گئے ہیں مسلمانوں کا نظریہ آج ایسا بنا ہوا ہے کہ ساری بات الٹی ہو گئی ہے پہلے زمانے میں مسلمانوں کا روش ہوتا تھا کہ اللہ کی کتاب سب سے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے نیچے پھر اجماع امت اس کے نیچے قیاس شرعی اس کے نیچے مگر آج کل سب سے اوپر اپنے مولویوں کی بات اپنے پارٹی کے مولوی کی بات اپنے من پسند علماء کی بات سب سے اوپر پھر دوسرے نمبر پر حدیث اس سے نیچے سمجھتے ہیں اپنے مولویوں اپنے پیروں اپنے مرشدوں اور اپنے گاؤں کے مولویوں کے بعد اس سے نیچے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں سب سے نیچے قرآن کو مانتے ہیں یعنی قرآن کو یہ لوگ درجہ دیتے ہی نہیں لیکن ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں جو لوگ ہمارے بیانات سنتے اور پڑھتے ہیں وہ بھی الحمدللہ للہ ان کی طرح نہیں ہیں وہ بھی قرآن کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں تو قرآن نے باقاعدہ نو آیات کریمہ میں نے جو پیش کی اس سے بھی زیادہ ہیں قرآن نے صاف کہا ہے کہ مردے جب ایک مرتبہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس دنیا سے ان کا تعلق کٹ جاتا ہے دنیا کی کسی بات کا ان کو علم نہیں ہوتا اور اس میں تمام مردے شامل ہیں خواہ وہ انبیاء ہوں خواہ وہ اولیاء ہوں خواہ وہ شہدا ہوں خواہ جتنے بھی بڑے درجے کے لوگ ہوں قرآن سے بڑا درجہ کسی کا نہیں اس کے بعد میں نے مفسرین خصوصاً صحابہ کرام کا عقیدہ پیش کیا کہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے اور اس کے بعد چند مفسرین اور پھر کل کی آخری بات میں میں نے ایک بات پتے کی عرض کی تھی وہ یہ کہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مردے فل جملہ سنتے ہیں تو یہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ دیکھو فل جملہ سننے کا قول اس نے کیا ہے تو کل میں نے اس کی تشریح کی اگرچہ میں پوری تشریح نہ کر سکا شاید آپ لوگ اس نہیں سمجھ گئے ہوں گے کل کے درس کے آخری بات کا خلاصہ یہ ہے جس طرح کہ روح المعانی نے لکھا ہے اور شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے روح المعانی کی اکیس جلد اٹھاون صفحہ فتح الملہم کی دوسری جلد چار سو اناسی صفحہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فل جملہ سننے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کفار کے مقتولین کے اوپر کھڑا تھا بدر میں اور ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا ہم نے حق پایا کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تم لوگوں نے اس کو حق پا لیا یہ بات رسول اللہ کی مردوں نے سن لی موجزے کے طور پر یہ سننے کے بارے میں یہ جتنے علماء نے لکھا ہے کہ مردے فل جملہ سنتے ہیں تو ان کی مراد وہ جگہ ہے کہ رسول اللہ کی بات انہوں نے سن لی اور اس کے علاوہ جتنے بھی علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کی سننے کا مسئلہ اختلافی ہے تو یہ یہ آج کے لوگ ان عبارات سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جن جن حق پرست علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے ان اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عام مردوں کے سننے کا مسئلہ اختلافی ہے نہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کفار مشرقین مکہ کے مقتولین نے سن لی یا نہیں وہ اختلافی مسئلہ ہے یہ نہیں اختلافی کہ اس کے بعد کوئی سنتا ہے کہ نہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نہیں سنتے اختلاف صرف اس جگہ میں ہے کہ بدر میں بات سنی یا نہیں سنی تو ہم کہتے ہیں کہ سنی اس لیے کہ رسول اللہ کا معجزہ تھا اور تم تو رسول اللہ نہیں ہو کہ تمہاری بھی بات سن لی یا کسی اور کی بات سن لی کسی اور کا معجزہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے امام الوسی اور شبیر احمد عثمانی نے فرمایا فیق تصر السمع آئی علیہ السلام نحوی تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پتا چلا کہ اللہ جس کو سناتا ہے تو سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ جن کو سناتا ہے سنتے ہیں اللہ جب پتروں کو سناتا ہے تو بھی سنتے ہیں اس میں تو بات ہی نہیں ہے لیکن اللہ کب سناتا ہے کس کی سناتا ہے اس کا علم نہیں ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے فیق تصر القول لہذا بس کیا جائے گا صرف ان جگہوں پر اختصار کیا جائے گا جہاں سما ثابت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی کوئی والوں کو بات کرنا اور ان کا سننا بس وہاں سننا ثابت ہے اس کے علاوہ تمام احساسات اور ادراکات میت کے جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کی مشیت کا کسی کو پتا نہیں لہذا ان جنگوں کا ہم قائل ہوں گے جہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے باقی کا ہم قائل نہیں ہوں گے اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے فیض الباری میں اور اس کی تشریح علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم جلد دو صفحہ چار سو انہتر میں یوں نقل کی ہے والاحادیث انما اثبتت سماعہم بعض الاشیاء فی بعض الاحیان ولہذا یجب ان یقتصر علی اثبات على اثبات السماع فيما ثبت بالسمع ولا يتجاوز عنه وهذا معنى ما قاله الشيخ انور رحمه الله ان انما هو عدم السماء لكن المستثنیات فی هذا الباب کثیرت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور حدیثیں صرف مردوں کا بعض چیزوں کو اور وہ بھی بعض اوقات میں سننا ثابت کرتی ہیں اس لیے جہاں جہاں حدیث سے سما ثابت ہوتی ہے اس کو انہی مواقع میں بند رکھنا اور ان سے تجاوز نہ کرنا واجب ہے یعنی جہاں جہاں حدیث میں آیا ہے کہ سنا ہے تو ہم انہی جگہوں پر اکتفا کریں گے اب حدیث میں ہدیث کتنی جگہوں پہ کہا ہے نمبر ایک کہ رسول اللہ کی بات بدر میں کفار نے سن لی نمبر دو جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کے اس سے رخصت ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے پیروں کا چھاپ سنتے ہیں نمبر تین سلام کرتے ہیں تو اللہ ان کو اطلاع دیتے ہیں وہ سلام کا جواب یہ تین چیزیں سننا ثابت ہے خبر احاد سے اگرچہ ہمارے علماء دیوبند اور امام ابو حنیفہ کے مسلک والے ان کے بھی طویل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلا واقعہ رسول اللہ کا معجزہ تھا دوسری بات اور تیسری بات جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں تیسری بات کی طویل یہ کرتے ہیں کہ سلام کی اطلاع اللہ دیتے ہیں اور اس کی روح کو وہاں سے متوجہ کر دیتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں برزخ سے اور دوسری بات جو رہ گئی پیروں کا چھاپ سننا ان کی تعویل ہمارے علماء نے یہ فرمائی ہے کہ یہ ملائکہ کے جلد آنے کا ایک ایسا سمجھ لو کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو لوگوں کے پیروں کا چھاپ سن لیتا تو اس لیے شیخ انور شاہ کشمیری نے آخر میں فرمایا ہے وہ ضابطہ تو ان نما ہوا آدم کہ قانون یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے لیکن مستثنیات اس بات میں زیادہ ہیں یعنی وہ اور خرق عادت اور کرامتوں کی بات الگ ہے لہذا بات صاف ہو گئی پوری امت تقریباً عقیدوی یا نظریاتی طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ عام طور اور قانونی اعتبار سے مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے اور نہ ان کی نظر و نیاز اور عبادات اور شرکیات کا ان کو علم ہے اب ایک چودہ نمبر پر ایک اور تفسیر دیکھیں شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ جواہر القرآن تفسیر سورہ روم آیت نمبر صفحہ نمبر نو سو چار اس میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ جس کا مفہوم یہ ہے وہ فرماتے ہیں سمائے موتا کا تعلق احوال برزخ سے ہے اور احوال برزخ کا علم وہی کے بغیر ممکن نہیں اس لیے ضابطہ تو یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے لیکن جن احوال میں مردوں کے سننے کی بعض احادیث میں سراحت ہے وہ اپنے احوال اور موارد کے ساتھ مخصوص ہوں گی اور اس سے عموم احوال میں سماع موتا پر استدلال صحیح نہیں ہوگا مقصد صرف یہ ہے علماء کا کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے اور یہی آخری فیصلہ ہے اور یہی یہی سب سے پکی بات ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے پندرہ نمبر موزی القرآن میں خاندان دہلوی کے چشم و چراغ مولانا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ سورہ فاتر آیت نمبر بائیس کے تحت لکھتا ہے کہ فرمایا تو نہیں سنا سکتا خبروں میں پڑوں کو یعنی شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ تو نہیں سناتا قبروں میں پڑوں کو اور حدیث میں ہے کہ مردوں کو سلام علیک کرو وہ سنتے ہیں عجیب بات انہوں نے فرمائی یعنی قرآن تو کہتا ہے کہ تو سنا نہیں سکتا حدیث کہتی ہے کہ سلام کرو وہ سنتے ہیں اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے جو دڑ وہ نہیں سنتا بات ختم کر دی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں جو آیا ہے کہ نہیں سنتے اور حدیث میں آیا ہے کہ بعض جگہ سنتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ روح سنتی ہے اور یہ قبر میں پڑا ہوا جو دڑ ہے یہ قبر کے اندر ہو پڑا ہوا جو بدن ہے یہ نہیں سنتا اب وہ قبر شریح کے اندر جو برزخ ہے وہاں جب اللہ چاہے تو اس کو اطلاع دیتا ہے لیکن اللہ کی چاہت کا کس کو معلوم ہے کہ کب اللہ چاہے گا تمہاری بات اس کو سنا دے گا کب نہیں چاہے گا اس لیے تم نے عقیدہ یہی رکھو گے کہ نہیں سنتے علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی تفسیر عثمانی تفسیر آیت روم میں لکھتے ہیں آیت نمبر باون کے تحت وہ فرماتے ہیں یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ بولو اور اپنی آواز مردے کو سنا دو کیونکہ یہ چیز ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے البتہ حق تعالی کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تمہاری کوئی بات مردہ سن لے اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا یعنی اگر اللہ چاہے لیکن اللہ کی چاہت کا ہمیں کیا ہے اللہ جب چاہے تو پتھروں کو بھی سنا سکتا ہے لکڑیوں کو بھی سنا سکتا ہے تو پھر کیا ہم یہ کہیں گے کہ لکڑی بھی سنتے ہیں اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقہ سے سننا ثابت ہو جائے گا اسی حد تک ہم کو سماع موتا کا قائل ہونا چاہیے محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سما کے تحت میں نہیں لا سکتے اب رسول اللہ کی باتیں سنا دی گئی اور اسی طرح سلام اللہ جل جلال اطلاع دیتا ہے تو تم سلام کے اوپر قیاس کر کے مت کہو کہ ہماری دیگر باتیں بھی وہ سنتے ہیں نہیں یہاں شاہ صاحب اور عثمانی صاحب دونوں نے کیسی خوبصورت بات فرمائی پہلے عبد القادر صاحب نے فیصلہ کیا کہ قبر میں جو پڑا مردہ ہے وہ نہیں سنتا حدیث میں جو سننے کے متعلق آیا ہے وہ معاملہ روح موتا کا ہے خبروں میں پڑے دھڑکا نہیں عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ظاہری عادات اور اسباب کی بنا پر تو مردہ نہیں سنتا البتہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے سنا دے تو اس کا انکار نہیں اس کا کون انکار کر سکتا اللہ سنا دے لیکن اللہ کے سنانے کا بندوں کو کیا پتا ہے کہ اس وقت سنا دے گا اور یہ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں ماننا تو ویسی بھی شرک ہے اور جانا بھی شریعت کے مطابق ہوگا جس کی ہم نے تفصیل زیارت قبور میں کی ہے عارف ربانی مولانا شیخ حسین علی دیو بندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بلغت الحیران صفحہ نمبر دو سو ستاون صورت روم کے تحت وہ لکھتے ہیں تحقیق سماع موتا کے متعلق یہ ہے کہ بدن بلا روح نہیں سنتے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور باقی آیات بھی دال عدم سمائے موتا پر ہیں اور روح زندہ ہے وہ سنتا ہے جب قریب ہو روح اگر قریب ہو تو سنتا ہے مگر روح ہے کہاں حیات النبی کے مسئلے میں زیارت قبول کے متنا اور عذاب قبر کے مسئلے میں ہم نے واضح دلائل سے ثابت کیا ہے کہ روح بہت دور قبر شرعی میں علیین میں ہے یا سجین میں ہے تو اس لیے دوری کی وجہ سے وہ بھی نہیں سنتی اگر اتنے دور سے وہ سنے پھر تو اللہ بھی دور سی سنتا ہے روح بھی دور سی سنتی ہے پھر تو برابر ہو گئے اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں اب جو لوگ احادیث کا علم رکھتے ہیں وہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں محدثین کا فیصلہ ذرا سن لو بخاری شریف جلدو صفحہ پانچ سو چھیاسٹھ میں ہماری والدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عظیم محدثہ ام المومنین جنہوں نے اپنے شاگرد رشید ابن عمر کی تردید فرما کر مردوں کے سننے کی تعویل فرمائی کیوں فرمائی اس لیے کہ قرآن کی آیت ان کلا تسم الموتا کے خلاف نہ ہو لہذا سب سے پہلا فیصلہ عائشہ صدیقہ کا ہے کہ مردے جن دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے دوسرے نمبر پر ہمارے فاروق کا فیصلہ بخاری جلدو صفحہ نمبر پانچ سو چھیاسٹھ پر مسند احمد جلدو صفحہ نمبر دو سو ستاسی پر کہ اے اللہ کے رسول آپ ان جسموں سے بات کرتے ہیں جن میں روح نہیں عمر فاروق کا بھی فیصلہ ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے تیسرے نمبر پر تابعی قطادہ رحمہ اللہ کی بات جو ایک سو اٹھارہ ہجری میں وفات پا گئے ہیں انہوں نے معجزہ کی بات کی کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا پھر رسول اللہ کی باتیں سنا دی اس سے ثابت ہوا کہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے بخاری جلدو صفحہ دو سو چھیاسٹھ چوتھا فیصلہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا فیصلہ شفا صدور فیاد میں سما فی القبور امام نیلوی کی کتاب ہے صفحہ چھیاسی وہ فرماتے ہیں امام بخاری بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں کیونکہ انہوں نے حدیث قریب بدر کے بعد قطادہ کی توجیح ذکر کر کے جانب عدم سما کو ترجیح دیا ورنہ اس کے بعد اس قول کی تردید کرتے یا یہ قول ہی نہ لاتے ان یعنی امام بخاری کی ترتیب سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں صحابہ قائل نہیں تابعین قائل نہیں امام بخاری قائل نہیں نمبر پانچ امام بدر الدین عینی الحنفی نمبر سات علامہ ابن الدین رحمہ اللہ یہ دونوں لکھتے ہیں پہلا عمدت القاری جلد آٹھ صفحہ دو سو دو پر دوسرا عون الباری جلد ایک صفحہ نمبر پانچ سو سولہ پر قال ابن الدین الموتا لا يسمعون بلا شکن آئینی صاحب لکھتے ہیں کہ ابن الدین نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردے نہیں سنتے کوئی شک نہیں مگر آج کے لوگوں کو شک ہے علامہ کرمانی متوفا سات سو پچہتر لکھتے ہیں وہ کان حدیث وہ مزہ بہا انبور قبل الموت و يسمعون بعد موت کرمانی جلد سولہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون آج سے تقریباً ساڑھے سات سات سو سال پہلے گزرا ہے ساڑھے سات سو سال پہلے وہ لکھتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کے ہاں سننے والی روایت ثابت نہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مسلک یہ ہے کہ قبر والے ان باتوں کو جان رہے ہیں جو انہوں نے موت سے پہلے سنی تھی اور موت کے بعد مردے نہیں سنتے ان کا خیال یہ ہے کہ مردہ جو زندگی میں جو باتیں سنتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو ان باتوں کو وہ خبر شرعی میں یعنی برزخ میں سمجھ رہا ہے کہ دیکھو مجھے مولیوں نے یہ کہا تھا علماء نے یہ کہا تھا قرآن میں یہ آیا تھا حدیث میں یہ آیا تھا یہ تو سارے وہ حالات ہیں جو میرے اوپر گزر رہے ہیں سمجھ رہا ہے سنتا نہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری یہ آٹھواں محدث ہے فتح الباری جلد سات صفحہ نمبر دو سو تریالیس میں لکھتے ہیں وقت اختلف اہل التاویل فل مراد بل موتا قوله ہی تعلیط و کدال الموتا من فل قبور القبور ہو عائشة و علحقت وجعلته ہو احتاجت الى تعویل قوله علیہ السلام ما انتم تم بے اسما منهم و حاضا قول اکثر علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اہل تعویل کا آیتوں میں موجود لفظ موتا اور منف القبور کے بارے میں مراد کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہاں جو موتا ہے مردے اور منفل القبور ان سے کیا مراد ہے تو عائشہ صدیقہ نے قرآنی الفاظ کو اپنی حقیقت یعنی ظاہر پر محمول کر کے اس کو اصل بنا دیا اور رسول اللہ کی حدیث کے الفاظ کو بے اسما کی تعویل کی کی کہ یہ بے عسما کا جو لفظ ہے یہ آ علامہ کے معنی میں ہے یعنی علم کے ساتھ تعویل کی یعنی عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا کہ قرآن سے میں مراد مردے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور حدیث میں جو سننے کی بات آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ برزخ میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو دنیا میں کہا گیا تھا سچ تھا کہ عذاب قبر ہے اور یہی اکثر محدثین اور مفسرین کا قول ہے یہ ابن حجر لکھتے ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں شرح مقاصد جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو تریس وہ فرماتے ہیں ولا نظافی ان المیت لا يسمعو اور اس میں کوئی جھگڑا اختلاف نہیں کہ مردہ نہیں سنتا دیکھو اس نے کہا کوئی اختلاف نہیں اصل میں اختلاف نہیں ہے اس مسئلے اس لیے کہ جب قرآن نے کہا ہے کہ مردے نہیں سنتے تو بس نہیں سنتے اب جو اختلاف جو بعض علماء نے ذکر کی ہے اس اختلاف کا معنی کیا ہے صرف اور صرف یہ کہ رسول اللہ کی بات بدر کی مشرقین نے سن لی کہ نہیں علامہ بشیر الدین قنوجی تفہیم المسائل صفحہ اکیاسی تا وہ لکھتے ہیں وہ بال جملہ کتاب و سنتمائل امت وہ فرماتے ہیں مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ مردوں کا نہ سننا قرآن سنت اور اجماع تینوں سے ثابت ہے کہ مردے نہیں سنتے مگر آج کا مسلمان ایک عالم نے علماء اشاعت و توحید و سنت والوں سے چند سوالات کیے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو سمائے موتا کا قائل ہے وہ مشرق ہے پھر وہ لکھتے ہیں کہ کیا الیاز باللہ نقل کفر کفر نباشد کیا رسول اللہ بھی مشرق تھے اس نے لکھا ہے کیا صحابہ کرام بھی مشرق تھے کیا امام بخاری بھی مشرق تھے اسی طرح اس نے کئی سوالات کیے ہیں تو ان کے سوالات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شخص اتنا زیادہ کا عقل ہے اس کو یہ پتا تک نہیں کہ وہ لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں کہ نہیں ارے کہاں رسول اللہ سننے کا قائل ہے اللہ کے بندے اور کہاں عمر فاروق سننے کا کہاں امام بخاری کسی نے بھی تو نہیں کہا کہ سب مردے ساری جگہوں میں سنتے ہیں کہیں ایک جگہ تو بتا دو مرد بن جاؤ کتابوں کو ٹٹول کر دیکھ لو کوئی ایک قول نکالو جس میں کسی نے کہا ہو کہ ہر مردہ ہر کسی کی ہر بات سنتا ہے کس نے کہا اور پھر جو اختلاف آپ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں ان کا اختلاف اس بارے میں تھوڑا ہی تھا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں ان کا تو خیال یہ ہے کہ کوئی نہیں سنتا البتہ اختلاف اس بات پر ہے کہ رسول اللہ کی بات مشرقین کے مقتولین نے سنی کہ نہیں اور وہاں سننے میں کوئی شرک لازم نہیں آتا اور تم جو سنانا چاہتے ہو تم تو شرک کو لازم کرتے ہو لہٰذا تمہاری اوپر شرک کا فتویٰ آئے گا کسی اور عالم کے اوپر توڑا ہی آئے گا دیگر علماء تو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں تم قبروں سے مانگتے ہو استمداد کے قائل ہو مانگنے کے قائل ہو ہر ہر کسی کی بات کے سننے کے قائل ہو وغیرہ وغیرہ شیخ محمود حسن الحنفی ثم دیوبندی گیارہواں نمبر نمبر بارہ علامہ شبیر احمد عثمانی حوالہ فتح الملہم شرح مسلم جلد دو صفحہ نمبر دو سو اٹھتر میں لکھتے ہیں قال شیخنا محمود حسن انا عائشہ اناغ انکار بل المقصود انکار حملہ علی ظاہر علی انہو علیہ السلام علیہ السلام انما ثبت لهم العلم دون السماء بالاذن سواء تلفظ بالعلم او بالسماء فلو ثبت لفظ السماء فهو ايضا محمول على العلم اب ان علماء دیوبند کی تحریرات کو یہ لوگ تھوڑے ہی سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر شرک کی پٹیا بندی گئی ہیں ان لوگوں کا خیال ہے کہ بس مردے سن لیں اور یہ سوری دنیا ان قبروں کی ارد گرد گھومتی رہے تاکہ بیت اللہ کے جانے کی ہی ضرورت نہ پڑے شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ محمود حسن نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کا مقصد لفظ سما سے انکار نہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ سما اپنے ظاہر پر محمول نہیں اور یہ تنبیہ مقصود ہے کہ رسول اللہ نے مردوں کے لیے جاننا ثابت کیا ہے نہ کہ کانوں سے سننا اب عائشہ صدیقہ کا مقصد ان دو علماء نے کیا بیان فرمایا علماء دیوبند نے کہ مقصد یہ ہے کہ سننے کا لفظ ثابت ہے مگر سننے کے لفظ سے مراد علم ہے یعنی مردہ جان رہا ہے کہ مجھے جو دنیا میں کہا گیا تھا کہ عذاب قبر ہے وہ سچ ہے چاہیے آپ نے لفظ علم استعمال کیا ہو یا لفظ سما اگر سما کا لفظ ثابت بھی ہو تو بھی علم ہی پر محمول ہوگا یعنی صدیقہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے سے مقصد علم ہے یعنی مردے جان رہے ہیں کہ اصحاب قبر کے بارے میں جو مولوی کہتے تھے یہ تو سچ کہتے تھے یہ نہیں کہ سن رہے ہیں شیخ رشید احمد گنگوہی دیوبندی لکھتے ہیں کوکب الدری جل دو صفحہ نمبر ایک سو ستانوے پر وہ لکھتے ہیں وسطل المنکرون ومنهم عائشة وابن عباس منهم الامام بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى فانه شبه الكفار بالاموات في عدم سماع علم ان الاموات لا يسمعون والا لم يصح تشبيه وسطل المنکرون رشید احمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مردوں کے سننے کے مردے مردوں کی سننے کا انکار کرنے والے دلیل پکڑتے ہیں ان کا لاتس میں اور سے اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ مردوں کی سننے کی کا انکار کون کون لوگ کرتے ہیں عائشہ تو ابن عباس منہم الامام ابو حنیفہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی انکار کرتا ہے وہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے عائشہ بھی انکار کرتی ہے کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ابن عباس بھی انکار کرتا ہے کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے پھر یہ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے فرماتے ہیں کہ اس آیت ان نقلا تسم المتا میں اللہ نے کفار کو مردوں سے تشویش دی نہ سننے میں کہ جس طرح مردے نہیں سنتے